کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑا پیالہ اور مراد یہاں برتن ہے کہ برتن میں آپ غسل فرما رہے تھے اور اس میں عجین کا کچھ اثر تھا آٹے کا اثر تھا یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی طاہر چیز پانی میں مل جائے تو اس کو متاہر ہونے سے نہیں نکالتی جی بھائی تھک گیا بیچارا تھک گیا جی من هذا نی من هذا من هذا فإذا كان موضوعا مثل سعي أبونا فمشى أو في جميع التعبير على رأس بيبي جی ارے کئی بھی نہیں طیب اثر طیب محمد محمد يقول لأن لأن لأن أصبح أصبح أصبح أصبح أصبح بقطران بقطران أحب إلي من أن محرما محرما طيبا فدخلت على على عائشة رضي الله الله الله تعالى فأخبرتها بقولي فقالت طيبت رسول صلى عليه وسلم فطاف نسائي ثم یہ بات دیکھ لو کہ متلین ایک اس میں احتمال متلین کا یہ دوسری بات لکھی ہے متعلین تا کے اوپر شد متلین اس فائل کا ذیقہ ہے باب افتحال سے کس باب سے بھیا باب افتحال متلین اور دوسرا جو ہے احتمال یہ ہے کہ متلین ہو متلین بر وزن مرمیت متلین ہو مرمی کے وزن پر اگر مرمی کے وزن پر ہوگا تو یہ اسم مفول کا سیاح اسی وقت کیا ہوگا بھیا اسم مفول کا اگر متلین ہو متلین ہو تو اس وقت یہ سیا اسم فائل کا ایک احتمال ہے باب افتیال سے اگر افتیال سے ہوگا تو اس فائل کا سوا ہوگا اور دوسرا احتمال ہے کہ یہ جو ہے یہ باب ذرب سے ہو تو مرمین کے وزن پر متلین ہو سمجھے نا کس وزن پر ہوگا مرمین کے وزن یہ دو احتمال اور کہتے ہیں کہ الاول مت متلین مفتعلن آپ کہیں کہ مفت آئلن تا کہاں گئی تے باب افتیال کی تو تے ہوتی ہے وہ آپ کو اگر جو ہے وہ اسی کا یاد ہوگا تو آپ یہ بات نہیں کریں بات آئیں نا مفت آئلن کے وزن پر ہے اور باب افتیال میں تو آ گئی کس کلمے میں بھیا قا کلمے میں اور تا کو تا بنا دیا اور تو کو تو میں مطالع نا تو متلین ہوتا ہے لیپ کرنا کیا کرنا لیپ کرنا لیپ کیا ہے بھائی آپ نے آٹا گوندا ہوا لیا منہ پہ مل لیا تو آپ اگر رنگ آپ کا کالا ہے تو آپ بالکل گورے ہو گئے کیسے گورے ہو گئے کہ آٹا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے مل لیا تو یہ اوپر ملنا جو ہے اس کو کہتے ہیں اطلاع متعین کہ میں ہو جاؤں اپنے بدن پر لیپ کرنے والا کس چیز کو قطران کو یہ قطران قطران قطران تین لغتیں قطران قطران قطران اور یہ کہتے ہیں ایک درخت کا جو ہے اس میں سے وہ پانی نکلتا ہے جو کہ تارکول کے رنگ کی طرح کا ہوتا ہے ایک درخت سے یہ پانی نکلتا ہے جس کا رنگ جو ہے وہ تارکول کی طرح ہوتا ہے تارکول تو جانتے ہیں نا ڈامبر تارکول کی طرح رنگ ہوتا ہے اور اس کو جربی اونٹ کو اس سے ملا جاتا ہے جربی اونٹ پر اس کا لیپ کیا جاتا ہے اگر اس کو خارش ہوتی ہے تو اس کو دو تین دفعہ اگر مل دیں تو اس کی خارش جو ہے وہ درست ہو جاتی اس پر کیا مانا جاتا ہے قطران قطران قطران قطران یہ ایک پانی ہے ایک درخت کا جب درخت سے وہ نکلتا ہے تو اس کا رنگ بے ایسا ہو جاتا ہے جیسا رنگ ہوتا ہے تارکول کا اور اس پانی کو جربی اونٹ پر ملا جائے تو اس کی کی جو خارش ہے وہ ختم ہو جاتی سمجھ گئے نا اب آپ کتاب پر آ جائیں یہ لن اس بحا متلین بے یہ ہے مبتدا ترکیب میں یہ کیا ہوگا بھائی مبتدا دیکھ لو اوپر کتاب پر دیکھو اس بحا متلین یا متلین بقطر بقطران یہ ہوگا مبتدا احب الیہ من ان اصبح مورما انزق طیبا یہ اس کی خبر ہوگی یہ اس کی کیا ہوگی خبر اور آپ کو چونکہ ترکیب کی خبر ہے اس لیے ہندی کی چندی ہم نہیں کر رہے اب یہ دیکھ لو لن یہ ان آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب فعل مظاہرے پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے لن اس بحا یہ اسبح بےح جو ہے یہ ناقصہ میں سے ہے اس بےحا میں ضمیر جو ہے وہ اس کی اسم کی ضمیر ہے ضمیر کیا ہے بھائی اسم ہے اور متلین اگر ہوگا یا متلین ہوگا تو یہ اس کی خبر بنے گی لیکن ایسے خبر نہیں بنے گی یہ یہ بے قطران جار مجبور مل کر یہ متعلق ہوگا متلین کا اور متلین اپنے فائل اور اپنے جار مجرور سے مل کر یہ خبر ہوگا اسبح فیل کا اسبح فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مصدر یہ مبتدا ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا بھیا مبتدا ہو جائے گا بات سمجھے نا اتنا مقتدا ہو گیا اور احبو الیہ من ان محرمن ان طیبہ محرمن جو ہے اس کو آپ موصوف بنا لیں ان زخ طیبہ یہ ان ذکر بہ فائل بنا دیں اور طیبہ کو مفول بھی بنا دیں فیل اپنے فائل اور اپنے مفول بھی سے مل کر یہ صفت ہو جائے گا محرمن کا محرمن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہو جائے گا اس بحا فیل کا اور ناقصہ خبر سے مل کر بتاویل یہ خبر ہو جائے گا مبتدا کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ خبریاں ہو سمجھے نا ایک ترکیب تو اس کی یہ ہے اور دوسری ان من ہالی کونی انسا وا یہ بات آپ سمجھے ہوں گے اس پورے کو جملہ بنا کے جملہ بنا کے اس حق کے فائل کی ضمیر سے اس کو حال بنا حال اور ذوالحال مل کر یہ اسم ہو جائے اس بح کا اور اس بحا وہ فعل ناقصہ اپنے اسم اور محل من خبر سے مل کر جملہ بتابیل مصدر خبر ہوا اس کا ویا مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبر سمجھے نا یہ تو ہے ترکیب اب اس کا معنی سمجھ لو فرماتے ہیں قال سمیت عمر یہ محمد ابن منتشر یہ کہتے ہیں کہ اور وہ ابراہیم اپنے باپ محمد ابن منتشر سے بیان کرتے ہیں محمد ابن منتشر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے یہ کہتے ہوئی سنا اس بہ متلین کہ میں ہو جاؤں لیپ کیا ہوا اپنے بدن پر تارکول کو اگر وہ مجھے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں صبح کروں اس حال میں کہ میں محرم ہوں اور مجھ سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہوں میں محرم ہوں اس حال میں کہ میرے اندر سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہوں بات آئی سمجھ میں کیا مطلب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی محرم ہوتا ہے نا محرم ہوتے وقت وہ اپنے اوپر خوشبو مل لیتا ہے اس لیے کہ بعد میں تو اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہے نہیں ہوتی وہ خوشبو اپنے اوپر لگا لیتا ہے اور پھر وہ کچھ عرصہ وہ خوشبو احرام کی حالت میں بھی باقی رہتی ہے کیا رہتی ہے باقی رہتی ہے تو فرمایا کہ ایسا میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے سے ایسی خوشبو لگاؤں کہ جب میں احرام باندھوں تو میرے اندر سے خوشبو نکل رہی ہو میرے اندر سے خوشبو پھوٹ رہی ہو تو بجائے خوشبو کے میں اس کو زیادہ پسند کروں گا کہ میں تارکول کا لیپ کر لوں اپنے جسم پر اس کو میں زیادہ پسند کروں گا اتنی بات سمجھے نا یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ احرام سے پہلے میں اپنے بدن پر خوشبو ملوں اس خوشبو ملنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے بدن پر کالا تیل مل لوں وہ بہتر ہے خوشبو ملنے سے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں فرما اتنی بات سمجھے نا اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک جگہ سے فتویٰ لینے والا پھر دوسرے دار میں بھی جاتا ہے تو یہ شخص جو ہے حضرت صدیقہ عائشہ کے پاس پہنچے اور پورا ماجرا ان سے پھر حضرت صدیقہ عائشہ یہ فرماتی ہیں اچھا فدخل تو اللہ عائشہ فخبر تو بے میں صدیقہ عائشہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے حضرت ابن عمر کا قول کیا سنایا فخالت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خوشبو لگائی تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح علا نسائی تو یہ احرام سے پہلے اور آپ نے اپنی نساء کے پاس آپ تشریف لے گئے سب اسبح محرمان پھر آپ نے صبح کی اس حالت میں کہ آپ محرم تھے جب آپ نے خوشبو لگائی اور طافہ نسائی ہی اور نساء کی طرف گئے اور پھر وضو وہ غسل غسل کیا ہوگا بھی وہی ہے ہمارے والا شاور اور سابن اور یہ اس والا لمبا چھوڑا نہیں ہے غسل کیے ہوگا دھویا ہوگا تو جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی خوشبو آ رہی ہوگی تو حضور کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ لگا لیتے تھے اور اس خوشبو کا اثر جو ہے وہ بعد میں بھی باقی رہتا تھا معاملہ حضور کا تو یہ تھا تو گویا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کو رد فرمایا آئی نا بات سمجھ میں ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج متحرات کے پاس جاتے تھے اور آخر میں ایک غسل کرتے تھے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی آخر میں ایک غسل کرنا اس لیے معلوم ہوا کہ اگر سات دفعہ آدمی غسل کرے تو اگر وہ خوشبو بدن پر لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا لباس بنا کے بھی پہنا دیا جائے تو بھی اتر جائے گا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طافہ نسائی سب کے پاس آپ نے طواف کیا کلّہ اور پھر آپ نے ایک ہی غسل فرمایا اس سے یہ بات معلوم ہوئی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے کہ حضور نے جو غسل فرمایا وہ کیسا تھا ایک سمجھے نا اگر یہ مانا لے دوسرا ایک اور معنی کا بھی احتمال ہے کہ طافہ کا مطلب ہے کہ تشریف لے گئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اثر کے بعد آپ ازواج متحرات کے پاس چکر لگاتے تھے آپ اس چکر کو لے لیں اور آپ نے خوشبو لگا رکھی تھی خوشبو کی حالت میں آپ نے چکر لگایا ازواج متحرات کا اور پھر جو ہے وہ احرام باندھ لیا اور جب احرام باندھ لیا تو اس میں کیا تھا خوشبو لگی ہوئی تھی اور اس کا اثر جو ہے وہ باقی تھا آگے آ ساری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی پھر آپ نے غسل فرمایا اس حالت میں کہ خوشبو آپ کے بدن مبارک سے پھوٹ رہی تھی سمجھے نا اتنی بات سمجھے نا اگر یہ طافہ کا معنی آپ لغوی لیں کہ اور اصطلاحی معنی جو ہے جو عام طور پر سمجھ میں آتے ہیں وہ نہ لیں بلکہ یہ کہ آپ تشریف لے گئے ازواج متحرات کے بعد اور خوشبو پہلے لگا رکھی تھی پھر ازواج متحرات کے پاس تشریف لے گئے اور پھر آپ نے احرام باندھا اور چاہے احرام کے لیے غسل کیا ہو تو ایک ہی غسل ہوگا یا احرام کے لیے غسل نہیں کیا ہو یا غسل کر کے وہ خوشبو لگائی ہو تو حضور نے چکر لگایا ہو اس کے بعد آپ محرم ہو گئے ہوں آپ نے احرام کی نیت کر لی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے پہلے خوشبو لگانے کو حاضی غسلت من الجنابہ یہ جنابت کا غسل ہے اور یہ بات <coughs> آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ نے پاؤں وضو کے ساتھ نہیں دھوئے بلکہ آخر میں دھوئے اس لیے فقار یہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی کی نکلنے کا زیادہ ہو کہ پانی کھڑا نہیں ہوتا تو پاؤں پہلے دھو لیں اور اگر یہ ہو کہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت پاؤں آخر میں دھو جی بھائی باب مسند بلا بھی جی۔ قال بار وصل الفرج قال يقال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن خالد بن الجاري عن طريق عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصر من الجنابة يبدو فيغسل يديه ثم يضرب بيمينه على شماله فيغسل قدره ثم يضرب بيده على الأرض أما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل من الجنابة غسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد نبع بشرته آپ پھر اپنے دست مبارک سے انگلیوں کو سر میں داخل فرماتے گیلے ہاتھ لے کر تو ہمیں اب گمان ہو گیا کہ آپ نے جو اندر کا چمڑا ہے اس کو گیلا کر دیا اروا سیراب کر دیا قال اخبرنا عبد الله الله الله بن بن عن عن عن عن عن ابي ابي الشعثاء الشعثاء ابيه مسروق عائشه رضي تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ظهوره وتنحله وترجله وقال بواسطه شانه كله یعنی حدیث یہ بیان فرمائی تھی مسرو کہتے ہیں کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہوں نے بیان کی تھی جبکہ میں دوسری جگہ پر تھا جب میں واسط گیا اور وہاں جا کر حدیث سنی تو یہ لفظ اس حدیث کے ساتھ اضافہ فرمائے فی شانی کل جی باب درب مسح الراس في الوضوء من الجنابه وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وعنهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث واتسقت الأحاديث یہ حدیث جو ہے حض عائشہ کی ہے اوپر عبداللہ ابن عمر کی ہے اور بھی حدیث ہے سب متفق ہیں جی بھائی يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرده ويده اليسرى على فرده فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء یعنی وضو تو پورا فرماتے تھے لیکن سر کا مسا نہیں فرماتے تھے اس لیے کہ پانی بہت سارا سر پہ بہا دیا اور اس کو مل دیا تو قائم مقام سر کے مسا کیا ہو گئے جی بھائی وبه قال قال أخبرنا علي علي بن بن بن حجر حدثنا عن عن عن هشام عروة أبيه عائشة رضي الله الله الله تعالى عنها وعنهم كان رسول صلى عليه وسلم إذا إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم ثم توضأ وضوءه للصلاة يخلل رأسه بأصابعه حتى قيل إليه أنه قد استبرأ یعنی استبرأ البشرة البشرة ورفع يعني بشرة تک پانی کو پہنچا دیا جی غرق على نفسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده وبه جی. قال قال محمد بن بن بن المثنى حدثنا الضحاك مخلد عن عن عن عن سفيان القاسم رضي الله الله الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول صلى عليه وسلم اغتسل من دعا بشيء نحو الحلاب بكفه حلاب جو ہے کتاب کے وزن پر ہے یہ اس برتن کو کہتے ہیں جس میں دودھ دہایا جائے جس میں اونٹنی وغیرہ کا دودھ نکالا جاتا ہے اس برتن کو کہتے ہیں یہاں مطلق برتن معنی مانا جی جی قال حدثنا ابو اسحاق حاء وقال قال واخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت سليمان بن سرد يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال اما انا فافرض على نفسي ثلاثا لفظ سويد وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثا باب العمل في الغسل من الخير وبه قال أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا مبيد قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى فرسا کا معنی وہی پھایا جو میں نے بتایا تھا یعنی روئی کا ٹکڑا لے لو یا اس کا اون کا ٹکڑا لے لو اور یا سوت کا ٹکڑا لے کر چمڑے پر رکھ دو اس سے صاف کرو جی اور اس میں ممسا کا ہو یعنی اس میں خوشبو لگائی ہوئی ہو مسک جی قالت كيف اتوضا بها قالت اتوضا بها قالت كيف اتوضا بها اس میں تھوڑا فرق ہے پہلی حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے کپڑا اپنے منہ مبارک کے سامنے کر سطر کر لیا اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا سبحان و آرز آ اور اس سے پیچھے ہٹ گئے تو صدیقہ سمجھ گئی کہ حضور کی مراد کیا ہے قالت و اخذ وجبستها من السليلية رقم 300 فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيبا فقتلت عائشة رضي الله تعالى عنها لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذتها وجبتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الغسل مرة واحدة وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعري عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو قال الحائض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على سائر جسده ثم أفاض على رأسه وسائر جسده एक ही فرض هذه दिया يعني، जी الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منها الى الامام النسائي رحمه الله تعالى باب اغتسال النفساء عند الاحرام وبه قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن ومحمد بن المثنى ويعقوب بن ابراهيم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني قال حدثني ابي قال اتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم وسألناه عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرج معه حتى يعني یعنی بتيس شوال بتيس شوال وہ اس لیے کہ پانچ دن باقی تھے ذلقادہ ہونے میں اور تقریباً اگر تیس دن کا مہینہ تھا تو پچیس شوال ہوگا اور اگر انتیس کا ہوگا تو چھبیس شوال جی بھائی وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي ثم استذكري ثم أهيني بتایا تھا کہ یہ غسل جو ہے یہ غسل طہارت کے لیے نہیں ہے بلکہ صفائی کے لیے جی باب ترك الوضوء بعد الغسل وبه قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابي قال حدثنا حسن عن ابي اسحاق وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل باب الطواف عن النساء في غسل واحد وبه قال اخبرنا حميد بن مسعده عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبه عن ابراهيم بن آپ خوشبو کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہوتی نا خوشبو کی مہک آنا تو آپ اس خوشبو کی مہک کو پھیلا رہے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ چونکہ غسل آپ ایک فرماتے تھے اور اس میں خوشبو کا اثر ہوتا تھا وبعثت إلى إلى الناس كافة وكان النبي يبعث قومه خاصة خاصة یہ بات ہے بھائی کہ یہ یزید کو الفقیر کیوں کہتے ہیں جی بھائی یہ فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف تھی یہ فقار الظہر جو ہے وہ مجرو تھی فقال الزہر یعنی یہ جو ہے زہر پیٹ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں بال فاضی فریکچر تھی اسی وجہ سے ان کو یزید الفقیر کہتے جی بھائی تو کہیں فقیر کو یہ نہیں کہہ دینا کہ وہ غریب تھی <laughs> جی بھائی ارے بھیا بہت آگے چلے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوتی تو خمسن لم احد قبلی پانچ چیزیں مجھے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو وہ نہیں دی گئی یہ پانچ چیزیں مجھے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے ان میں سے کوئی چیز بھی کسی کو نہیں دی یہ کہ ہے لم یو تو احد قبلی نصر تو برو بھی مسیح شہر ایک مہینے کی مسافت تک میرا روح پہنچا دشمن اگر ایک مہینے کی مسافت تک ہوتا ہے تو میرا روح اس کے دل پر تاری ہو جاتا ہے جو لیل و مسجدہ اور پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے اور پہلی اور تہور بنائی گئی ہے فنما ادرکر رج الامن امتی اصلاۃ ادرک رج العمن امتی اصلاطو جب بھی نماز میرے کسی امتی کو آ لے یوسلی تو جب بھی جس جگہ پہ آ لے تو وہ پڑھ سکتا ہے چاہے وہ مسجد ہو یا مسجد نہ ہو اور پہلے یوں ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ پر لازم تھا کہ اپنے کنیسا میں اور اپنے صلوات میں نماز ادا کرے اور کسی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن یہ خصوصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ پوری کی پوری زمین اس کے لیے مسجد بنائے گی پاک زمین ہے جہاں پر بھی ہے اس میں نماز ادا کر سکتا ہے اور وہ تہور بھی بنائی گئی ہے یعنی تیمم کر سکتا مٹی میں ہاتھ مار کے اسے تیمم بھی کر سکتا ہے جبکہ دوسری امتوں میں یہ نعمت نہیں تھی اوتی تو ولم یعت نبی قبلی مجھے شفاعت عامہ دی گئی ہے شفاعت تو امتیوں کو بھی دی جائے گی امتی بھی شفاعت کرے گے چنانچہ حافظ جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا وہ دس آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا یہ تو معلوم ہے نا ہاں تو عام آدمی بھی شفاعت کر سکیں گے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے شفاعت دی گئی شفاعت کا حق دیا گیا ہے اس شفاعت سے مراد شفاعت کبرا ہے آپ جانتے نہیں شفاعت کبرا شفاعت سے مراد شفاعت کبرا ہے مجھے شفاعت کبرا دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی ولم یوت نبی القبلی و بوئس تو الناس کا فتح میں تمام لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہوں اور وکان نبی ہو یو اللہ قومی ہی نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور حضرت نو علیہ السلام اتفاق کی بات یہ ہے کہ نو علیہ السلام جب طوفان آیا اور سب لوگ ختم ہو گئے تو چند محدود لوگ رہ گئے تو ان کو تبلیغ کرتے تھے یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا وہی تھی وہی تھی ان کو تبلیغ کرتے تھے تو اس کا مطلب کافت للناس نہیں ہے سمجھ گئے نا بلکہ یہاں پر تمام لوگوں کو تبلیغ کرنا اتفاقاً جمع ہو گیا کیسے جمع ہو گیا بھائی اتفاقاً جمع ہو گیا ہے تو اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ بتاتے ہیں کہ بلکیس کے پاس پہنچ گئے تھے تو یہ فرمایا کہ اگر نبی کہیں پہنچ جائے کہیں پہ ہو تو اس وقت باقی کسی کی ابتدا جائز نہیں ہوتی اسی نبی کی ابتدا لازم ہوتی لیکن اصل جو نبی بھیجا جاتا ہے وہ اپنی قوم کے پاس بھیجا جاتا ہے جی مکان نہ لویو یہ بس ہو علاقومی خاصا کر سمجھے نا بھائی چلیے شابش ہے ٹھیک ہے بس کر بس چل اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ کریں